الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم لقد عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے شمشیر و سنا کی دھاروں پہ روداد صداقت کہہ نہ سکے یہ چشم و فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے طوفان توحید جب بھی اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے میرے انتہائی واجب الاحترام قابل ست تکریم و تعظیم حضرات علماء کرام حضرات منصفین عظام دین اسلام کے غیور مجاہدوں آج کی اس دل ربا پرکیف محفل میں میں اپنی گفتگو کی لڑی کو جن موتیوں سے پرو کر حاضر ہوا ہوں وہ قصبۂ حدیبیہ معارف و اسباق کے مقدس عنوان سے مزین ہے سمین وقار اگر اورا کے قرآن کا بجشم بصیرت مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکارہ ہوتی ہے کہ تخلیق کائنات اور بحثت انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد احقاق کے حق اور ابطال باطل ہے رب لم یزل اپنے پاک کلام میں یہ مقصد واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ما خلقناہما الا بالحق جی ہاں امام الانبیاء محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے نمونہ اور رشت و ہدایت ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حق و باطل کے کئی مارکے قیام پذیر ہوئے غزبۂ حدیبیہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ابتدا سفر عمرے کی غرض سے تھا اس لیے اس کو عمرت الحدیبیہ کہتے ہیں لیکن بعد میں بیٹے زبان کا واقعہ پیش آیا حالات پانسا پلٹا تو جنگ کا نقشہ ابھر کر سامنے آیا اس لیے اس کو غزوہ حدیبیہ کہتے ہیں پاگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں امن و امان سے داخل ہوئے اور عمرہ کر رہے ہیں یہ خواب سنتے ہی صحابہ کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت و شوق کی دبی ہوئی چنگاری بڑک اٹھتی ہے چنانچہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ اکرام کی جمعیت کو لے کر مکہ مکرمہ کی جانب رفان دوا ہوئے جب یہ قافلہ خدے پہنچتا ہے نبی علیہ السلام کو بعض ذرائع سے یہ علم ہوتا ہے قریش مکہ آپ کو اور آپ کے قافلہ حق کو کسی صورت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا پاک پیغمبر نے عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکہ مکرمہ کی جانب بھیجا ابو سفیان جو کا سردار تھا پاک پیغمبر کے یار عثمان غنی کو تواف کرنے کی اجازت دے دیتا ہے لیکن قافلے والوں کو اجازت نہیں دیتا عثمان غنی جو فرمانے لگے میں کٹ تو سکتا ہوں لیکن محمد محمد رسول اللہ کے بغیر تو آپ نہیں کر سا ابو سفیان جب یہ بات سنی عثمان غنی کو اپنی قید میں لے لیتا ہے جب یہ قید ہونی کا خبر قتل اور شہادت بن کر نبی کی جماعتیں صحابہ تک پہنچتی ہے چودہ سفر زندان اسلام نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا اس زمانے کے لیے صدیق کر سکتا ہے علی کر سکتا ہے عمر کر سکتا ہے چودہ سو صحابہ کی گردنیں سرطن سے جدا ہو سکتی ہے عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جا سکتے ارباب علم و دانش قریش مکہ کو اطلاع ملی کہ توحید خدا بندی کے علمداروں نے نبوت کے ہاتھوں میں بیٹے رسول کر لی ہے تو قریش مکہ ٹیبل ٹاک پر آمادہ ہو گئے مذاکرات کے لیے وفود بیچنا شروع کر دیے بالآخر قریش مکہ نے بن عمر کو کو کا سفیر بنا کر جس سے طویل کے بعد نامے اپنی شکل دی گئی جس کو حدیبیہ کہتے ہیں اس واقعے سے میں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح نبی کے یاروں نے اتفاق اور اتحاد کر کے نبی کے ہاتھوں میں بیعت کی لی تمام کفار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے تھے مسلمانوں اگر آج یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں مگر افسوس ست افسوس آج دشمن نے سے پہلے ہی شکست تسلیم کرنے پر ہمیں آمادہ کر لیا ہے تو مسلمانوں اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کرو آج کشمیر کے اندر برما کے اندر عراق کے اندر بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے آج کعبہ کی بیٹی پابری مسجد میں پکار رہی ہے لال مسجد میں پکار رہی ہے تعلیم القرآن رابل پنڈی کے اندر تمہیں آواز دے کی ڈاکٹر آفیا تمہیں پکار رہی ہے جو ابھی تک کفار پار کے میں ہے اٹھاؤ اپنے اندر ایمانی ریارت کو پیدا کر کے جذبہ جہاد کو اجاگر کر کے تمام کفار کو جرت کے ساتھ ہمت کے ساتھ بہادری کے ساتھ تیاری کے ساتھ یہ پیغام دے دو ہم دین محمد کے سپاہی خبردار ہم دین محمد کے سپاہی خبردار دشمن کے لیے صرف الہی دوبار ہٹ جاؤ کہ ہم شوق کے شہادت سے سرشار ہم دین محمد کے سپاہی خبردار دشمن کی سفید چیر نہ دے پھر ہمیں کہنا کر خواب کی تعبیر نہ دے پھر ہمیں کہنا ہم سر کو تیلی پلیے بیٹھے ہیں تیار ہم سر کو تہلی تلیے بیٹے بیٹھے پیچار ہم دین محمد کے پائی خبردار و آخرا الحمد الحمدللہ